ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص بنی فزارہ میں سے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا میری کو ایک کالا بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ میرا معلوم نہیں ہوتا کیونکہ میں کالا نہیں ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس اونٹ ہیں اس نے کہا ہاں ہیں آپ نے فرمایا ان کا رنگ کیا ہے وہ بولا لال ہے آپ نے فرمایا ان میں کوئی خاکی بھی ہے اس نے کہا ہاں خاکی بھی ہیں آپ نے فرمایا پھر یہ رنگ کہاں سے آیا اس نے کہا کسی رگ نے گھسیٹ لیا ہوگا آپ نے فرمایا اس بچے کو بھی کسی رگ نے گھسیٹ لیا ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سات سو چھیاسٹھ